روحانی نظام کے چار اصول اس روحانی معاشی نظام کے چار اصول ذہن میں پھر مرتب کر لیجئے نمبر ایک انسانی ملکیت کی کلی نفی نمبر دو انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس کی کمائی نہیں اللہ کا فضل ہے گویا دکان پر وہ بیٹھا ہے کھیت میں حل اس نے چلایا ہے محنت اس نے کی ہے لیکن اگر اللہ کا فضل سمجھو گے تو اس میں سے اپنا حق اسی قدر سمجھو گے جس قدر اللہ نے معین کیا ہے نمبر تین انسان کا جائز حق کیا ہے صرف اس کی ضروریات کے بقدر ان کو بھی بعض احادیث میں متعین کر دیا گیا ہے الف اگر دو وقت کھانے کے لیے مل گیا ہے با سر چھپانے کے لیے اگر کوئی چھت موجود ہے جی پہننے کے لیے اگر دو جوڑے کپڑوں کے موجود ہیں دال اور اپنے کردار اخلاق اور عفت کی حفاظت کے لیے اگر ایک بیوی مل گئی ہے تو تمہارا بنیادی حق تمہیں مل گیا اور اس سے زائد جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں دوسروں کا حق ہے اس کو پہنچا دو ان تک کہ جن کے پاس نہیں ہے اور پھر سمجھو کہ تم غریبوں کی اس امانت کے بوجھ سے سبق دوش ہو گئے کہ جو امتحان کی غرض سے تمہارے مال میں شامل کر دی گئی تھی اور یہی ہے در حقیقت وہ مقام جہاں تک کل افوا کا سارا فلسفہ پہنچانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی قدر زائد ہے اس کو مزید کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ ضرورت پوری ہو گئی تمہارا حق مکمل ہو گیا اب جو زائد تمہارے پاس ہے وہ خواہ قانونا تمہارا ہے مگر حقیقتا تمہارا نہیں ہے گویا یہ ایک مکمل نظام ہے اس میں ملکیت اور قدر زائد اور یہاں تک کہ اس قدر زائد کا مصرف بھی طے شدہ ہے اس سلسلے میں صورت الروم کی ایک آئے مبارک کا ملاحظہ ہو جس میں ربا یعنی سود کا ذکر و مقابل صدقات آیا ہے فرمایا وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المزعفون سورة الروم گویا دین کی روحانی تعلیم کے اعتبار سے ربا در حقیقت صدقہ اور خیرات کے بالمقابل ہے مثال کے طور پر ایک شخص ملازم ہے اس اس کو تنخواہ ملتی ہے جس سے کی ضروریات پوری ہو رہی ہے اور کچھ سرمایہ اس کے پاس جمع ہو گیا ہے اس فاضل سرمایہ کے دو مصرف ہیں ایک تو یہ کہ اس کو کسی اور کے کاروبار میں لگا کر اس کی محنت کے بل بوتے پر اس سرمایہ کو بڑھائے یعنی وہ خود تو محنت نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو کسی اور جگہ ملازم ہے یہ بھی حقیقت اس روحانی سطح پر ہی قرار پائے گا کیونکہ اس روحانی اور اخلاقی سطح پر اس فاضل سرمایہ کا مصرف صرف ایک ہے کہ اس کا مالک محتاجوں اور غریبوں کو بنا دیا جائے یہ ان کو دے دیا جائے کہ جو محروم ہیں یا جن کے پاس کاروبار کے لیے بنیادی سرمایہ موجود نہیں ہے گویا فاضل سرمایہ کو مزید آمدنی کا ذریعہ بنانا قانون سطح پر جائز ہے مگر روحانی اور اخلاقی تعلیم میں یہ چیز ممنوعات کی فہرست میں داخل ہے